قرآن کریم کے فہم کے لیے کچھ اصول اور مبادی ہم بیان کر رہے تھے قرآن کریم دو فرقوں کے ساتھ خطاب کرتا ہے منقادین اور غیر منقادین غیر منقادین کے چار فرقے تھے کبھی خطاب ہوگا مشرقین کے ساتھ کبھی خطاب ہوگا یہودیوں کے ساتھ کبھی نسوارا کے ساتھ اور کبھی منافقین کے ساتھ مشرقین کے اقسام شرک یا اقسام ہم نے بیان کی پھر یہود اور ان کی مختصر تاریخ اور ان کے خباستیں ہم نے بیان کی اور تیسرا ہے نسارا نسارا وہ لوگ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور انجیل کو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اتاری تھی اس کا نام تھا انجیل نوچارا اپنے آپ کو حضرت علیہ السلام اور انجیل کے پیروکار سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت علیہ السلام کے تابدار ہیں لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم لوگ جس کتاب کے قائل ہو انجیل تو یہ انجیل چار حصوں میں تقسیم ہے چار حصوں میں بتایا ہے ایک ہے انجیل متا دوسرا ہے انجیل لوکا تیسرا ہے انجیل انجینی اور چوتھا ہے انجیل یونس تو آپ کا اپنے آپس میں اختلاف ہے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ وہ انجیل بتا دے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا تو کوئی انجیل مطا کوئی انجیل لوکا اور پھر کوئی انجیل یوہنہ اور کوئی انجیل یونس اٹھا کے لے آئے گا آپ کا آپس میں اپنی کتاب پر اتفاق نہیں اور آپ اس پہ متفق نہیں ہو سکتے کہ کون سا انجیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر عیسیٰ علیہ السلام و سلام پر اتارا تھا یہ نہ سورا عوام تھی ان کے پاس علم نہ تھا اثر جائل اور ان پڑھتے تھی اور بنا سنک قصوں اور کہانیوں کو پھیلانے والے تھے ان کا دین بس قصوں اور کہانیوں پہ چل رہا تھا اسی وجہ سے عبداللہ نے مبارک رائے محلہ فرماتے ہیں من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند بیان کرنا ہی دین سے ہے اور اگر سند نہ ہوتا تو بس ہر بندی کی اپنی مرضی ہوتی جو کچھ کہتا بس اس کو دین بناتے تھے تو اصل بات یہ کہ دین پہ جا رہا ہے ان کے پاس کوئی سند تھا کوئی حقیقت نہ تھی بس کسی کہانیاں سن کے اس کو دین سمجھتے تھے ان کے کچھ عادات تھے آدات خبیصہ اور وہ آدات صحیح نہ تھے قرآن کریم ان آداد کو ذکر کر کے اس پہ عد کرتا ہے ایک عادت ان کی ہی تھی کہ نہ جگڑتی تھی کوئی دلیل اس ان کے پاس نہ تھا اور نہ حد لڑتے اور جگڑتے تھے جیسا کہ ان کا ایک عقیدہ ہون عملیتا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہماری دین پر حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دور میں گزرے ہیں اور ان کا دین کس وقت سے شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے تھے اور ان کے کئی سال بعد ہزار سال بعد عیسیٰ جی علیہ سلام تو سلام تشریف لائے تو ان کا دین تو عیسیٰ جی علیہ سلام کے بعد شروع ہوا تھا جیسا کہ پنجاب میں ایک بندی نے دوسری سے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اس نے کہا تمہیں پتا نہیں اس نے کہا نہیں کہنے لگا وہ پیرانی پیر کا نواسا تھا وہ پیرانی پیر کس دور میں ہے اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کس دور میں تھی یہ جائے دوران بڑھ لوگوں کی عادت ہے کہ بنا دلیل بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں تو ان کی ایک عادت ہی تھی سورہ آل عمران آٹھ نمبر پین ساٹھ نکالے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ آل عمران آٹھ نمبر پین ساٹھ یا کتاب لمتحاجن فی ابراہیم وما انزلت والانجيل الا من بعده افلا لولا ها انتم هؤلاء حاجتم فيما فيما لكم به من فلم تحاجون فيما ليس لكم به کم والله يعلم وانتم لا تعلمون يعلم الكتاب یا لکتاب لما تحاجونا فی ابراہیم تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو وما انزلت والانجیل راتوں من ہے حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ناز ہے تھوڑا تو انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہے اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری دین پہ تھا ہاں تم ہاؤ آج جب تم دھیما لگوں بھی علمون میسا لگوں بھی امون ہوا لموان تم لا تعلمون ہاں اس بات پہ جھگڑا کرو جس پہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو کیوں لڑتے ہو جگڑتے ہو اس بات پہ جس پہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں اسی طرح ان کی عادت ہی تھی کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے بالکل ترک دنیا کیا دنیا کے کام کو بالکل چھوڑا اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر کسی غار میں بیٹھ گئی کسی کونے میں بیٹھ گئی اور اگلے طرح سے اس کو دین بنا دیا جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے کی دنیا سورت العدید آیت نمبر چھبیس نکالے سورہ ابراہیم سورہ حدید آیت نمبر بانی تنگ گو ما کتبنا علیہم اللہ لے رضوان اللہ فمارا ہے ہمارا وہاں دریا تہار ورابانیت یعنی ترک دنیا کو خود انہوں نے ایجاد کیا ہم نے اس رابانیت کو اس پر لازم نہیں کیا تھا مگر ہاں انہوں نے رابانیت مذکورہ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اختیار اور ایجاد کیا تھا رابانیت انہوں نے اپنے طرف سے بنایا تھا اللہ نے ان پہ مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے طرف سے انہوں نے یہ طریقہ بنایا کسی کونے میں اور کسی نار میں بیٹھ جائے ہمارے ملک میں بھی جو عوام جائل ہوتے ہیں تو کبھی کبھار وہ رامانیت اختیار کر دیتے ہیں بسے کونے میں بیٹھتے ہیں گار میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا یہ ملنگ بادشاہ ہے یہ پیر ہے یہ ملنگ ہے یہ وہی ربانی ہوتے انہوں نے اپنے طرف سے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا <coughs> بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سدا اللہ دینے رجل اعطاء اللہ مالا وسلطا علا لگتی بلاک ورجل اعطاء اللہ حکمتا فهو یبزی بها ویعلمها حسد نہیں مگر دو بندوں کے ساتھ حسد مراد غب تھا پشتوں میں ہم کہتے پسخیدل مگر دو بندوں کے ساتھ پہلا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ حق پہ خرج کرتا ہے تو کہیں یہ عرضو کرے کہ کاش کہ میرے پاس بھی ایسے پیسے ہوتے کہ میں حق پہ دیندار لوگوں پہ دین کی خدمت پہ خرج کرتا وَرَجَلُمْ اَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ تَعْقُهُ اَفْزِي بِعَا وَيُعَلِّمُهَا اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہو وہ لوگوں کو سکھاتا ہو لوگوں کے فیصلے اس کو کرتے ہیں تو کوئی یہ آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح علم دے کہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا رہوں لوگوں کے فیصلے کرتا رہوں تو اگر دنیا کے معنی ناجائز ہوتا تو ادھر ہند اور حسد کیوں ہوتا تھا ان کے ساتھ رہبانیت اسلام میں من آئے انہوں نے اپنے طرف سے بنا دیا تھا رہبانیت اسی طرح نیا نرمن کرنے کرنا ان کی عادت تھی پسے کونے میں بیٹھتی تھی پشتوں میں ان کو بزرگ کہتے ہیں اپنے آپ کو بزرگ بناتی تھی کسی کے غلط کام کو غلط نہ کہنائی بھی نصارہ کی عادت تھی کہ بس کسی پہ رد نہیں کرنا چاہیے کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے کسی کے غلط کام کو غلط نہیں کہنا چاہیے بس اندھیرا آپ روشنی لائے تو اندھیرا خود بخود چلا جائے گا بلب لگائے اندھیرا خود بخود چلا جائے گا تم تو بلب لگاتے ہو دوسرا اس کو پھر آف کرتا ہے پھر اندھیرا آ جاتا ہے نہیں جب آپ بٹن آن کر دو آف کرتا ہے آپ آن کر دو آف کر دو تو ایک تپڑ بھی مارنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ایسا نہ کرے اس کو نیا نمن کر کہا جاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر اندھیرا آتا رہے گا اندھیرا نہیں جاتا آپ رد منکر بھی کرتے رہو گے اگر نو رد منکر نہیں کرتے نسارا کی عادت تھی سورت المائیدہ آج نمبر بروناسی نکالیے سورت المائیدہ آیت نمبر اناسی کانو لا تناونا منکر فعلو لبیسا ما کانو یفعلون کانو لا تناونا منکر فعلو لبیسا ما کانو یفعلون جس برائی کی امور تکب تیر اسے آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتی تھی واقعی ان کا طرز عمل جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا بہت ہی برا تھا قانون لا ہو نہ ہن من کرنگ ہو لگے سا نہ لوں اور اس کے بعد فرمایا کانو لا تناؤنا منگرن بالو لبیسا ما کانو یسناؤنا امام نصفی نے لکائے حازا زمن للعلماء والاول للعامة یہ آیت زم علماء کی رئی یہودیوں کی رئی اور اس سے پہلے والا لبیسا ما کانو یفعلون یہ عوام کے لیے نصارہ کے لیے کیونکہ علماء اس کے لیے طریقے بناتے تھے اور عوام اور جائل اس کو کر رہی تھی قانون لا تناونا گنا کر لبیسا ما کانو یفعلون جس برائی کی انہوں تاک تھی اسے آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتی تھی واقعی ان کا اتر دیا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا بہت ہی برا تھا یعنی وہ غلط کام جو نیا نرمن کر نہ کرنا ای بھی نسارا کی عادت ہے آج کل بعض بزرگوں کی عادت بن گئی ہے اسی وجہ شاہ جی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من فسد من عبادنا ففی شبہ من النصارا جو ہمارے عابدوں میں سے فاسد ہو گیا غلط رستے پہ چل پڑا ففی شبہ من النصارا اس میں نصارا کی بھو آ گئی جو مشارا کیا دادی انہوں کس اس نے اپنائی اسی طرح ایک عادت ان کی تھی کہ ہر کسی سے کافروں سے بھی دوستی کر دیتے یہ پروانت ان کو کی ہے بے دین اور کافر ہو ان کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور ان کے تعلق میں پیش پیش ہوتے ہیں سورت المائدہ آج نمبر اسی نکالیے سورت المائدہ آج نمبر اسی ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سب الله علم و فل عذاب خالدون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا آپ ان سوارا میں سے اکثر لوگوں کو ملاحظہ کریں گے وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں یقیناً اونچی جو یہ لوگ اپنے لیے آگے بیچ رہے ہو بوٹی بری ہے لبیسا انسخت اللہ علیہم وفیل العذاب خالی خالدون وی عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے وفیل العذاب ام خالی یعنی کافروں سے دوستی میں پیش پیش ہیں یہ پرواہ نہیں کرتے سب کو اللہ کے دوست کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ کے دوست ہیں انسان ہے اور ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کو حمیت دین نہیں علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے غیرت بھی تو چیزیں جہان تربتوں میں غیرت بھی تو ہے جہان تربتوں میں پہنا دیے درویش کو تاجی سردارا غیرت بھی ایک چیز ہے جو درویشوں کو بادشاہوں کے تاج سر پر رکھتے ہیں جس میں نہ ہو اس کی ہر کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے یہ نصارہ کی عادت تھی کہ ہر کسی کے ساتھ دوستی رکھو خواہ کافر ہو خواہ مسلمان ہو یہ پروانہ رکھتے ہیں اسی طرح ان کی ایک عادت تھی بیدات اس یعنی دین میں آپ نے طرف سے کچھ چیزیں گنگا جس کو بزاد کہا جاتا ہے سورت النساء نمبر ایک سو اکہتر سورت النساء آٹھ نمبر ایک سو اکہتر یا لو کتابیں لا تغلو جینے دینکم

لا بھی دین ابن جزائی تحصیل میں لکھتے ہیں لا تغنو بھی دین گوم اسی طرح در منصور میں صحیح تھی لاتا بھی دین گوم اپنی دین میں بیدات نہ کرو اپنی دین میں زیادتی نہ کرو ان کی عادتی تھی کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ چیزیں بناتے تھے اور گرتی تھی اور پھر اس کو دین سمجھتے تھے من بسدن اور بات نہ وفی شبم من النصارہ جو ہمارے بزرگوں میں خراب ہوا اس کی عادت نصارہ جیسی بن جاتی ہے نصارہ کی جو عادتیں تھی تو آج کل کے ہمارے بزرگوں کی وہ عادتیں ہوتی ہیں کسی کو غلط کو غلط نہ کہنا منکر کی تردید نہ کرنا بیدار سے اپنے آپ کو اجتناب نہ کرنا یہ ان کی بھی عادت ہے چھو کافر کہتا تھا جس کے ساتھ قرآن کریم خطاب کرتا ہے منافقین منافق کون ہے حافظ بھی کثیر رہے مولا نے لکھا ہے یخالف قولیو یہ خالف علانیتہو صرف ہے جس کے قول و فیل میں تضاد ہو جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو اس کو منافق کہا جاتا ہے اسی طرح منافق جس کے قول و فیل میں تضاد ہو جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو حضرت میں کثیر ہیں ان نفاق و اظہار و خیر و اصرار و شر نفاق خیر کو ظاہر کرنا شر کو چھپانا یعنی ان کے دل میں ہو وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ کا خیر ہوں میں آپ کی خیر کے لیے یہ کام کرتا ہوں یہ منافقی عادت ہوتی ہے منافقین کیسے پیدا ہوئی اور کب پیدا ہوئی جب جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا تو اسے چند مہینے پہلے مدینہ منورہ میں کچھ لوگ رہتے تھے بنو نظیر بنو کے نکا اور بنو قریضہ اسی طرح اوس اور حضرج یہ پانچ مشہور فرقے تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے قبائلی علاقہ تھا انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہمارے لیے ایک سردار ہونا چاہیے جو ہمارے درمیان فیصلی کرے اور ہمارا اتفاق اور اتحاد ہو مدینہ منورہ میں ایک انسان تھا جو بڑا دنیاوی اعتبار سے بڑا و ہوشیار تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن عبی بن سنور سارے لوگوں کا اس میں اتفاق آیا کہ بس یہ سرداری اور قائدانہ صلاحیت رکھتا ہے یہ ہمارا سردار ہوگا ہمارا ملک ہوگا ہمارا بادشاہ ہوگا اسی زمانے میں ایک دستور تھا کسی کو سردار بنائے تو اس کا حکم تب چلے گا جب اس کی تاجپوشی کی جائے تو مدینہ منورہ میں لوگوں نے اس کے لیے تاجپوشی کا انتظام کیا اور تاج بنوا رہے تھے دوران جناب رسول اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو لوگوں کی اتنی محبت تھی کہ بچیاں بھی استقبال کے لیے آئی تھی اور اشار پڑھ رہی تھی سوال بدوالینا من سمیات الودائی اور اشار پڑھ رہی تھی لوگوں کی اتنی محبت تھی کیا تھی کی نبی علیہ السلام کے ہمارے پاس رہے آخرکار نبی علیہ السلام نے اس میں چھوڑا کہ جو چلے جہاں اٹھنی بیٹھ گئی میں وہاں ہی رہوں گا جب عبداللہ ابن عبید بن سلون نے یہ دیکھا تو اس کی سمجھ آ گئی کہ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے اور میرے ساتھ لوگوں کی جو محبت تھی وہ تو وہی نہیں رہا ورنہ میرا وہی مقام اور حیثیت رہی اس کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام لوگوں کی اتنی محبت ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے اگر میں ان کی مخالفت کروں تو مجھے مال ڈالیں گے چونکہ ہوشیار اراکل مند تھا تو اس نے ظاہری مخالفت نہیں کی ان کو پتا تھا کہ اگر میں مقابلے میں آؤں تو مجھے لوگ مار دیں گے تو وہ آیا اسی ایمان لایا اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے تاکہ نبی علیہ السلام کی عزت میں کمی لاؤں نبی علیہ السلام کو برنام کر دیا اس کی عزت کم ہو جائے تو پھر لوگ میرے طرف متوجہ ہو جائیں گے اور آج کل بھی منافقین کی عادت ہوتی ہے تو کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ الزام لگایا نبی علیہ السلام کو زار پلانے میں مدد کی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں مسجد بنایا مسجد زرار این یعنی موقع جہاد میں نبی علیہ السلام سے تین سو بندوں کو واپس کر دیا کہ ہمارا نہیں مانتا اور ان کا مانتا ہے نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے صدقات کا الزام لگاتی تھی امی فی صدقات کہ اپنے جو ان کے رشدار دار ہیں عظیم وکار میں ان کو صدقات دیتے اور ہمیں نہیں دیتی نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ساتھیوں پہ الزام لگا رہا تھا کہ دیکھیں ہی ان کے چمچے ہیں ان کی بات کو مانتے اور ہمیں ہمیں کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا حالانکہ دوسری جگہ سے آئے اور ہم یہاں کے رہنے والے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو زلیل کہا جن اللہ ازل کوئی کسر نہیں چھوڑا جب بھی ان کو موقع ملا تو نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے سوچتا رہا تاکہ اس کی حیثیت ختم ہو جائے لوگ پھر مجھے سردار بنا دیں گے اور میری حیثیت بڑھ جائے گی <clears throat> عبداللہ اب ابن سلور جو کچھ کر رہا تھا آج کل بھی منافقین وہی کام کر رہے ہیں یہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے دوسری کی عزت کو کمزور کرنے کے لیے ہر ہر با استعمال کرتے ہیں یہ منافق دو قسم کے ہیں ایک ہے منافق اعتقادی اور دوسرے قسم کے منافق عملی منافق اعتقادی ہوئے جن کا عقیدہ اسلام کا نہ ہو لیکن ظاہری طور پیوں اسلام کو ظاہر کرتے تقولو آمن بلغولو اسلامنا دل میں ایمان نہیں لیکن اسلام کو ظاہر کرتے ایسے منافق کے بارے میں اللہ تعالی کا حکم ہے سورت النساء آیت نمبر ایک سو پینتالیس ان المنافقین فی پھر الاسفل من النار یقین جانو منافق جنجان منافع دوزہ کی سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے ان المنافقین فی پھر الاسفل من النار اسی وجہ سے کہ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان منافق کی وجہ سے جو ظاہری دشمن اور ظاہری مطالبے ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو آپ نے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں جو اپنے آپ کو آپ کے پیروکار کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اشارتی کہتے ہیں اور پھر بھی ان کا جیسا نہیں ان کا نقصان زیادہ ہے بہت سادے لوگ احمد قسم کے لوگ ان کے چاند میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے لوگ جو پہلے سے تمہاری مخالف ہے کسی وجہ سے لیکن سر نہیں اٹھا سکتے جب ان کو موقع ملتا ہے تو ان کے ساتھ جا ملتی ہیں وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا منافکینا جو درگل اص جانو منافق سب سے نیچے کے تک میں ہوں گے اور دوسری قسم کے منافق عملی منافق عمل ہی ہوئے جس کا عقیدہ اسلام کا ہو لیکن اس کا ایک عمل منافق جیسا ہو اس کو منافق عمل ہی کہا جاتا ہے یہ منافقین مکہ مکرمہ میں تھے مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ منافقین پیدا ہوئی کیونکہ نبی علیہ السلام نے فانوس جلا دی فانوس بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے اللہ تعالیٰ جس شمع کو روشن کرتا ہے کون اسے بجا سکتا ہے اس منافق نے عبداللہ بن عبی بن سلول نے اپنی لیے بندی پیدا کیے ساتھ میں لائے اور قدم بقدم نبی علیہ السلام کی مخالفت اور مقابلہ کرتا رہا آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو فرمانے لگی ان کو قتل نہیں کر دی کہ ان کو ہم قتل کر دیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اکرے ہو این تحدث الناس ان محمد ان اصحابا اکرے ہو آئیے تحدث الناس میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ لوگ ہی کہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ ظاہری طور پہ تو وہ ساتھی تھے آج کل بھی کہتے ہیں نا حضرت دا کو جی، موقی دیا موحیدین دیا گزارا اور سارا سن واحد ہوئے تھے آئے زبن مارگری دیا گزارا پکا اپنے ساتھی ہے گزارا چاہیے گزارا چاہیے اگر ان کے ساتھ لڑتے ہو تو لوگ کہیں گی کہ آپس میں لڑتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور اگر نہیں لڑتے تو نقصان کرتے ہیں کیوں مخالفت کرتے کیا ہو جائے اور دیکھ لینا میں نے اعلان کیا کہ میں نے جماعت کی لیے ایک بورڈ قائم کیا رجسٹرڈ کیا جس کا نام ہے وہاں سے الاسلامیہ اسلامیہ کیونکہ پہلے تقریباً تیس سال سے اجلاسوں میں میٹنگوں میں صوبائی میں مرکزی میں یہی بات چلتی تھی کہ ہمیں اپنا بورڈ چاہیے تاکہ ہمارے اپنے مدارس اپنے بورڈ کے تحت چلے کبھی وفود بنا دی تھی کبھی ذمہ داری دیتی تھی کسی نے کام نہیں کیا پھر میں نے سوچا کیسے طریقے سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے ایک بندہ چاہیے جو اپنے پیسے بھی لگائی محنت بھی کرے تعلقات بھی استعمال کرے اور اس کو مقصد بھی سمجھے تو میں نے کہا چلے جو یہ میری ذمہ داری اور انشاءاللہ شاء شیخ القرآن کی آرزو میں پورا کروں گا میں نے کوشش شروع کی الحمدللہ جب میں نے اعلان کیا اس اعلان کے ہوتے کچھ لوگ بگڑ گئے ان کو کیا نقصان تھا کوئی نقصان نہ تھا اگر میں نے مشورہ نہ کیا ہو تو جس بورڈ کے ساتھ منصوبے کیا انہوں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا تھا اور چلے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا میں نے ایک کام کیا وہ جماعت کی ریسو من اور فائدہ من یا نقصان دہ تھا جب فائدہ مند تھا تو چلے میں نے اکیلی کیا تو آپ کو کیا نقصان تھا اس میں کیا مخالفت کرتے رہے اور پھر جب چلے میں نے کیا اور میرے پاس مبارکباد دینے نہیں آتی تسلی نہیں دیتی حمایت نہیں کرتی تو میری مخالفت میں دوسروں کے پاس کیوں گئی نہیں سوچتا بس اتفاق چاہیے حضرت اتفاق چاہیے اتفاق کہاں تک اتفاق میں نے ایک جھنڈا جماعت کے لیے بنایا جو آسان سا جنڈا تھا کھانا اور درمیان میں سفید دس سال تک کسی نے نہیں مانا میں امیری جماعت تھا اور اس میں چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی پھر میں کہا چلے آپ بنائے تو ایک جنڈی میں انہوں نے تین رنگ اور ڈالی مشکل بنا دیا لیکن اپنے انا کا مسئلہ بنا دیا میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے نوجوانوں نے تو ہی رسنت میں نے بنا دی اور میں نے چلایا تھا موری بھی اصواؤدین کو امیر بنایا تھا شاکر کو ناظم جنے بنایا تھا اور میں چلا رہا تھا میرا یہ خیال تھا کہ ان میں اچھے اچھے لڑکے نوجوان آگے آئے تو میں ان کو بڑی جماعت میں لے آؤں گا بڑا جماعت چلے گا پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کر دو میں نے جب ختم کیا تو پھر انہوں نے بنا دیا اور پھر مخالفت شروع کی تو ایسے لوگ جب قدم با قدم تمہاری مخالفت کر رہے ہیں کب تک آپ ان کے ساتھ چلیں ہاں چھوڑ دے اٹھی کے تو ہی مسلمت کی خدمت کرتے ہیں کرتے رہے ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے تو ان کی سنت کی خدمت کی لیکن اپنے کام کو ان کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے الحمدللہ آج جماعت کی اپنی بورڈ ہے اور الحمدللہ دوسرے بورڈوں سے مقدم ہے ہم نے جو طریقے اپنائے اس ووٹ کے لیے ویب سائٹ بنائے دوسرے دوسرے بورڈوں نے جو چار سات سال گزر گئے انہوں نے نہیں بنائے ابھی تک اور انشاءاللہ شاء اسے آگے بھی چلے گی ہم نے اعلان کیا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو دنیاوی کاروبار بھی سکھائیں گے دوسرے بورڈوں نے نہیں کیا ہے ابھی تک ہم نے اعلان کیا کہ ہم عصری علوم کی کتابیں بھی دیں گے دوسرے بورڈوں نے ابھی تک نہیں دیا ہے ٹھیک ہے دوسرے دیتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی تقدر تو کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اسے آگے بھی ہم جائیں گے کسی منافق کی وجہ سے اپنے کام کو ہم نہیں چھوڑیں اور انہیں کہ اتفاق چاہیے اتفاق چاہیے ہاں کام کرتے جو لوگ کام کرتے آئے ہمارے ساتھ ملے جو ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے تو ٹھیک ہے جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے جاؤ ہماری اجازت ہے پیش کثیر ہو کہ خریدار تست ناز گن کے طلبگار تست ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں جو صحیح لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو منافع ہیں وہ بھی جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے تو کوئی میں تیسرے دن انہوں نے تقریر کی اور تقریر کے دوران فرمانے لگے یا نل گوبا خد ادا شرارا گنگن خاری گوم ہے والو میں تمہارے اچھے لوگ بھی جانتا ہوں اور تمہارے برے لوگ بھی جانتا ہوں والے نے کہا وہ لگا اللہ سمستا یا تمہاری تو تین دنوں گئی گزر آئی ہو تمہیں کیسے پتا لگا ہر دہلی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی جب میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ کافلہ میں بہت سارے لوگ آ رہے تھے اس میں اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے فَنْزَمَّا خِيَارُنَا مَا خِيَارِكُمْ وَشِرَارُنَا مَا شِرَارِكُمْ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے اچھے لوگ آپ کے اچھے لوگوں کے ساتھ جا لئے اور ہمارے شریر لوگ تمہارے شریر لوگوں کے ساتھ جا لئے ہم تو ان کو پہچان دیتے جو ہمارے ساتھ آئی تھی تو آپ کی جو لوگ ان سے ملے ہم نے ان کو پہچانا پختانو پتہ کے یار سنڈئی ہے جنستان کری دلہ سر بے دوستی تو ہم نے اچھے آپ کی بھی پہچان لیے اور آپ کے برے لوگوں کو بھی پہچان لیے جب منافق منافق کی باتیں پہ نہ جاؤ اپنے کام اور اپنے مقصد کو چلاتے رہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے انا کی وجہ سے مخالفت کرتے رہیں گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اقتدار اپنے بڑائی کے شوقین ہیں ان کو بڑائی اور اقتدار نہیں ملتا تو مخالفت کرتے رہیں کرتے رہیں آپ اپنا کام فانو سے بن کی جس کی حفاظت ہوا کریے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کریے یہ جتنی بھی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ آپ کا مقام اور بھی بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی مقام دے گا آپ کو اللہ تعالیٰ مخلص ساتھی دیں گے مخلص ارکان آپ کے ساتھ آ کے ملیں گے اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ لڑتی تھی تو پھر کے لوگ کہتی تھی کہ دیکھیں اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا اور طریقہ آئی کہ منافقین کے صفات منافقین کے عادات اور منافقین کے اعمال کو بیان کرتے رہو خود بخود لوگوں کو پتا لگے گا کہ یہ صفت منافق کا ہے یہ صفت منافق کا ہے جس میں یہ صفت ہوئی منافق ہے ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ عمر سورہ توبہ میں درد دے رہے تھے ایک طالب علم نے بستر اٹھایا تھا اور باگ رہا تھا پنپیر سے زمانے میں یہ سڑک نہ تھا وہ جرنیلی سڑک جو ہے بڑا سڑک ادھر تک طلبا پیدل جاتے تھے طالب علم جا رہا ہے اور اس طرف سے گاؤں کا ایک زمیندار گاؤں آ رہا تھا اس نے طالب علم کو دیکھا تو طالب علم سے پوچھا کہاں جا رہے ہوں اس نے کہا واپس گھر جا رہا ہوں گھر والے نے کہا کہ کیوں تم درس کے لیے نہیں آئی تھی اس نے کہا میں درس کے لیے آیا تھا لیکن کل سے شیخ القرآن نے شروع کیا ہے اور جو بھی بات کہہ رہا ہے میرے اوپر چسپان کر رہا ہے ساری تیر میرے طرف آ رہے ہیں تو گاؤں والوں کو تو قرآن انہوں نے سیکھا ہے وہ زمیندار بندی نے پوچھا کہ کون سی صورت کا در شروع ہے اس نے کہا صورت توبہ کا تو اس نے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں شہر قرآن میرا دار ہے میں ان کو سمجھاتا ہوں کل سے تمہیں کچھ نہیں کہے گا طالب علم سے بستر اٹھایا ادھر مدرسہ آیا شہر قرآن ادھر بیٹھی تھی طالب علم کو کہا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ شیل قرآن کے پاس چلا گیا گاؤں والا جب شیل قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا گپ شپ لگائی شیل قرآن نے فرما کیسے آئے تھے وہ ہنس کے کیسے لگا بس اور اشیخ ملاقات کے لیے آئے تھے لیکن مسئلہ ایسا تھا اور مجھے پتا تھا کہ سورہ توبہ شروع ہے تو اسی وجہ سے شیل قرآن ہنس پڑے اس نے کہا سورہ توبہ شروع ہے اس میں منافقین کی صفات ہے کہ اس طالب علم میں کوئی مرض تھا تو اس نے کہا کہ میرے طرف تیر آ رہے ہیں میں نے کہا چلے میں ان کو سمجھاتا ہوں کل تمہیں کچھ نہیں کہے گا کل سورہ یونس شروع اس میں مقاصد اربا مرارن اس کا تذکرہ تھا طالب علم بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے کیسے شیخ القرآن کو سمجھا ورنہ میری خیر نتی حالانکہ اس میں توبہ پڑھا رہے تھے جب آپ منافقین کی صفات کو بیان کرتے ہیں تو منافق خود بخود کہے گا کہ میرا میرے بارے میں کہہ رہا ہے میرے بارے میں کسی نے ان کو بتایا ہے یہ میرے بارے میں آیا تھے میرے اوپر جسمان کر رہا ہے تو ان کی صفات بیان کرتے رہو تاکہ منافق ڈرے اور بات جائے منافق تمہارے سامنے نہ آئے اسی وجہ سے سورہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر منافقین کی تردید ہے آپ دیکھیں سورہ ہندش آٹھ نمبر ایک سو تریالیس سورہ نساء آت نمبر ایک سو تریالیس ان الْمُنَافِقِينَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ یوفادیون اللہ اِنَّا الْمُنَافِقِينَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ اللہ بلا شبہ یقیناً منافقین اللہ تعالی کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکی کی سزا دینے والا ہے تو اللہ تو مخادع نہیں ہے کبھی کبھار سزائی فیل سے تعبیر فیل پر ہو جاتی ہے تو مطلب یہ خا دے اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکی کی سزا دے گا ان المنافقین یخادعون اللہ یقیناً منافی دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو اپنے خیال سے منافق کا یہ عادت ہے کہ اللہ کو بھی اپنے خیال سے دھوکا دیتا ہے وَوَا ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکی کا سزا دے گا ویزا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَإِذَا ویزا إِلَى الصَّلَاةِ اور یہ منافق جب نماز کے لیے کڑے ہوتے قَامُوا كُسَالَى تو ماز لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اس میں انسان سے کڑے ہوتے ہیں ہمیشہ سستی کر دے دین کی کام میں منافق کی ایک صفت ہے کہ جب دین کا موقع آئے دین کی خدمت کا موقع آئے جماعت کی خدمت کا موقع آئے تو یہ سستی دکھا دی ہے فوراً جماعت کے کام کے لیے نہیں اٹھتے فوراً نماز کے لیے نہیں اٹھتے قامو گچالا یراؤن الناس یراؤن الناس دکھلایا کرتے ہیں لوگوں کو ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا الله ولا اله الا الله اس کے درمیان نہ مومنوں کے ساتھ ہے نہ کافروں کے ساتھ ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا نہ ان کے ساتھ ہے نہ تمہارے ساتھ ہے یہ اپنے آپ کو مسلح بناتا ہے ان کے پاس بھی جاتا ہے تمہارے پاس بھی آتا ہے ایک دفعہ ایک بندی نے لوگوں کی دعوت کی تھی اور دو دروازے بنائے تھے دو دروازے بنائے تھے ایک دروازے پہ لکھا تھا باب الرجال یہ مردوں کے لیے دوسرے دروازے پہ لکھا تھا باب النساء خواتین کے لیے دروازہ ہے اور ادھر چو کی جار بٹھائی تھی ایک بندہ آیا کبھی اسی دروازے کے پاس جاتا ہے کبھی اسی دروازے کے پاس جاتا ہے دوپہر ہو گئی اور وہ بند اندر داخل نہیں ہوا چوکی دار نے اور پوچھنے لگے بھائی تم کیا کر رہے ہو ادھر کبھی اس دروازے پہ جاتے ہو کبھی اس دروازے پہ جاتے ہو اندر نہیں گئے جاتی اس نے کہا میں اس دروازے پہ آتا ہوں اس میں نے کہا باب الرجال یہ مردوں کے لیے دروازے پہ جاتا ہوں اس میں لکھا ہے باب النساء خواتین کے لیے اور میں تو دونوں میں نہیں ہوں اس نے کہا اچھا تم کون ہو کہا میں خسرا رہا ہوں یہ کچھ منافع خسرے ہوتے ہیں یہ میں ایک کے ساتھ ہے تو دوسری کے ساتھ ہے یہ جی جی آگا ہم سے منگا دے تم سے منگا مشرے وائی تم سے منگا کشرایا خو دا ودول نه یا چې چاته دی یاد ګوایا وہ بھی ہمارے بزرگ ہے یہ بھی ہمارے بزرگ ہے وہ بھی آیا بھائی جی یہ یہ یہ منافق کی عادت ہے مزرزبینا بین ذالکا لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ومن یدلل اللہ فلن تجد لہو سبیلا بین ذالک مذبذبین بین ذالک یعنی منافق یہ نہ ان کا ہوگا نہ تمہارا ہوگا اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر اٹھتیس <coughs> منافق کی صفات یا آمنو ما لکم سبیل اللہ اسا من الارض الدنیا الاخرہ فما مانگ الحیات الدنیا فی الاخرتی اللہ قلیل ان آج میں سوچیں تو خود بہت تمہیں نظر آئے گا کہ منافقین کی رد ہے اس میں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے باہر چلو تو تم زمین سے چھپکے چھپکے جاتے ہیں کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ضامن ہو گئی ہو سو آخرت کو فائدوں کے مقابلے میں دنیا میں منافع تو کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم یعنی یہ منافق ہر چیز میں اس کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ اس میں دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں اگر دنیاوی فائدہ ہو تو بڑی تیز ہے بڑی خوشی سے آتے ہیں اور اگر دنیاوی فائدہ ہو پھر نہیں آتے آج نمبر بیالیس سوریتوں کا حرزن جن و سبر ان کا ولیکن لگتا منسوخ کا اگر آپ کی دعوتی جہاد ایسی ہوتی کہ جس میں نفع قریب مصول ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ میں ضروریات کے ساتھ ہو لیتی مگر ان کو سفر کی مسافتی بہید نظر آئی یعنی جب ان کو آسانی ملتی ہے تو یہ تمہارے ساتھ ہے اگر تکلیف کا موقع ہو پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوتی اسی طرح سورت تو بات نمبر بیالیس وشاخلی بِاللَّهِ لَوِسْتَوْتَانَ لخرجنا معكم يولكون أنفسهم والله يعلم إنهم لا كاذبون وران قريب تمہارے رب سے پیئے لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم استقامت رکھتے تو ہم تمہارے ساتھ نکلتے یہ لوگ جھوٹی قسموں سے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ منافق یقین جھوٹی ہے اسی طرح جب تکلیف کا موقع آئے تو یہ اجازت مانگتے رہیں گے حضرت ہمیں اجازت دیجئے ہمارا ایک مسئلہ ہے اور اس میں ہم پنسی ہوئے تو بار نمبر پینتالیس ہندما لائی بلّاہ ولیومر ہو بے شخص تم سے اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اسی طرح جب مال لگانے کا موقع آئے تو یہ مال نہیں لگاتے توبہ آیت نمبر چون وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ اور اے انفاق نہیں کرتے اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ مَدَرْ بَا دِلْنَا خَوَاسْتَا اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ جب میٹنگ و اجلاس ہو اس میں فن جمع کرنا ہو کبھی بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا انفاق نہیں کرتے ضلع کا فنڈ بھی ادا نہیں کرتا صوبے کا فنڈ بھی ادا نہیں کرتا گاؤں کا فنڈ بھی ادا نہیں کرتا اپنی جیب سے بھی نہیں لگاتا انکاری ہوں اور اگر زبردستی تم کہو گے کہ دے دو فنڈ تو ہوں میں پھر خفا ہو جاتے ہیں ہم کرایہ بھی لگاتے اور فنڈ بھی دیتے رہیں گے منافق سے اپنے آپ کو بچا لو یہ انفاق اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اس سے منافق کا پتہ لگتا ہے منافق یہ کبھی بھی انفاق نہیں کرتا وی إِلَّا يُهُمْ كَارِهُونَ تو اسی وجہ سے منافق کے ساتھ سختی کرنی چاہیے پیغمبر پاک کو سورہ توبہ آیت نمبر 73 یا ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین اغلو علیہم ومعوان جہنم و بیس المسیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے واغلو علیہم اور ان کے ساتھ سخ رویہ اختیار کیجئے اے منافق سرم نرمی کہیں منافق کے ساتھ بھی نرمی کرتے ہو وغل جالو ہی ان اور ان کے ساتھ رویہ اختیار کیجیے اور عوام جہنم و بیسن سیر ان کے ساتھ رویہ اختیار کرو یہ منافق کہ ان مرکز کے ساتھ ان کا تعلق نہ جماعت کے ساتھ ان کا تعلق نہ انفاق کرتے ہیں نہ مالی ٹانگ کر دو نہ بدنی ٹانگ کر دو کیسا ہم ساتھی ہے ایسے ساتھی کی کیا ضرورت ایسے رکن کی کیا ضرورت جو نہ جماعت کا کام کرتا ہے نہ مرکز کے ساتھ ان کا تعلق ہے نہ جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے بس صرف اسی لیے کہ جب اس کو تکلیف آئے تو تمہارے پاس دوڑ کے آئے گا حضرت میرے ساتھ تعاون کیجیے میرے اوپر تکلیف آئے میرے لیے یہ کرے میرے لیے وہ کرے چھوڑ دو ایسے منافق کو لات مارو تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے مجھے مغل ساتھیوں کی ضرورت ہے یہ چھوٹا دورہ تفسیر حیرت شیخ اور قرآن نے علماء اور مدرسین کے لیے شروع کیا تھا ورنہ رمضان میں تو درس ہو رہا ہے اور میں تو تقریباً چوتا چھوٹا مہینہ ہے رجب میں جلسی ہوتے گلگت سے لے کر کراچی اور گوادر تک پورا مہینہ پھر شعبان اور رمضان میں درس قرآن ہوتا ہے پھر شوال میں عید کے مہمانوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے پھر یہ چھوٹا دورہ تفسیر پہلے سال جب میں نے دورہ تفسیر چھوٹا دورہ تفسیر پڑھایا تو شہر قرآن کے وفات کے بعد سن انیس سو ستاسی میں تو میں نے جو علماء تھی ادھر دورہ تفسیر میں اس وقت تو میں نوجوان تھا انتیس سال عمر تھی جوانی تھی اور بڑے بڑے علماء آئے تھے تو میں نے شاہ کے بعد ایک میٹنگ ان کی بلائی اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں نے کہا کہ اس سال میں نے یہ دورہ تفسیر مختصر دور تفسیر اسی لیے پڑھایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شیخ القرآن پڑھا دیتے اور یہ نہیں پڑھا سکتا میں نے پڑھا اور الحمدللہ ایسا پڑھایا کہ انشاءاللہ یہ لوگ یاد رکھیں گے لیکن اب میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں اس چھوٹا دورہ تفسیر کو چھوڑ دیں گے اور یہ شیخ القرآن کی خصوصیت ہوگی اور بس میں صرف بڑا دورہ تفسیر پڑھاتا رہوں گا کیونکہ علماء کیلئے تا لیے تھا یہ دورہ تفسیر اور چونکہ میں کم عمر ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں علم میں بھی کم ہوں عمر میں بھی کم ہوں لہذا یہ دور تفسیر ایک دفعہ اسی وجہ سے پڑھا کہ میں پڑھا سکتا ہوں اور آئندہ کے لیے اس کو ختم کر دوں گا باجور کے علماء تھے اللہ کی رحمت ہے ان پہ ہم کچھ ہو تو چکے ہیں بڑے بزرگ تھے اچھے علماء تھے اور کچھ زندہ آئے اس میں حضرت مولانا عبد الجبار صاحب اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے اب بھی اس دونوں تفسیر میں شریک ہیں اور ہر سال آتے ہیں کیونکہ اب بیمار ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھے اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے خطیب احمد جمشید سے اچھا خطیب کون ہے کے بڑے بڑے علماء جو ادھر بیٹھے ہیں تو اس وقت وہ علماء تھے مجھے کہنے لگے کہ نہیں یہ دورہ تفسیر بھی آپ پڑھائیں گے اور ہم آئیں گے میں نے کہا پھر آپ میں سے کوئی پڑھاتے رہے ادھر پنکیر میں اور میں درس میں بیٹھتا رہوں گا لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ ہی پڑھائیں گے الحمدللہ دور تفسیر چھوٹا دور تفسیر اب بھی شروع ہے بہت سارے علماء اور مخلصین ساتھی اس میں شریک ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی اپنے آپ کو مولوی بنا کے نہ بڑے دور تفسیر میں نہ چھوٹی دور تفسیر میں صرف چاندوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور نہ مرکز میں آتے ہیں نہ جماعت کا کام کرتے ہیں نہ جماعت کا کہ خدمت میں اور بس اپنے آپ کو مولوی بنا کے بس مدرسہ بنائے اور اس کی بس سب کچھ کر رہے ہیں ایسے منافی کی کیا ضرورت ہے ایسے ساتھی چاہیے جو مخلص ہو جو صحیح لوگ ہو پھر جماعت آگے بڑھے گی اور اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر دنیا میں کام بالکل نہیں کرو گے اور چھوڑ دو گے یہی منافقین کی عادات ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ تو پیغمبر کو اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبیو جاہد القفارا والمنافقین وغلب علیہم وَمَوَاُن جَهَنَّمُ وَبَيْسَ الْمَسِيرُ وَبَيْسَ الْمَسِيرُ اسی طرح جگہ جگہ اللہ نے فرمایا سورہ تحریم آیت نمبر نو یا ایوہ النبی جاہد الکفارا والمنافقین وابلغ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر اسی طرح منافقین کی صفات اور کئی صفات صرف سورہ توبہ میں تریاسٹھ صفات منافقین کے ذکر کیے نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی تریاسٹھ سال اگر تمہاری عمر تریاسٹھ سال ہو تو ساری زندگی منافقین کے ساتھ رونا پڑے گا یہ نہ کہیں کہ منافق ختم ہو جائیں گے منافق تو ہوں گے وہ اپنا منافقت کرتے رہے آپ ان کے رد کرتے رہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا پرواہ نہ کریں اسی طرح سورہ توبہ میں سورہ بقرہ میں سورہ نیسا میں کئی صورتوں میں منافقین کے صفات کا تذکرہ ہے وہی کہیں گے متشدد متشدد یا القفارا والمنافقین وغلو منافین منافق کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے اگر منافع کے ساتھ تم نے نرمی کیا تو تمہاری جماعت کو توبالا کر دے گا اور تاس ناس کر دے گا جو نہ سمجھے عوام ہے جائے لے اگر وہ گالی بھی دے تمہیں پتھروں سے بھی مارے ان کے ساتھ نرمی کرتے رہو لیکن جو منافق اور ضدی اور انادی دیے ان کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہیں کرنی چاہیے چھوٹا فرقہ ہے مومنین جس کے ساتھ قرآن کریم خطاب کرتے ہیں وہ ہے منافقین گڑھائی ٹھیک ہاں جی، ہاں۔ صحیح ہے پہلا پر سبا ہوا ہی چلے یہ چوتھا فرقہ کل پڑھائیں گے انشاءاللہ